عبداللہ بن تاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ان سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی انہوں نے کہا کیا تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جانتے ہو اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا انہوں نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اس خبر سے آگاہ کیا آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے رجوع کرے ابن تاؤس نے کہا میں نے اپنے والد کو اس سے زیادہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انہتر